كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم پہلے سبھی لوگ ایک دین پر قائم تھے پھر مرور زمانہ کے ساتھ ان میں اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا جن کا کام لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینا اور عذاب نار سے ڈرانا تھا اور ان کے ساتھ برحق کتابیں نازل کیں تاکہ اللہ لوگوں کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے جس میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اس میں اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی اور کھلی نشانیاں آ جانے کے باوجود صرف آپس کی دشمنی اور اعناد کی وجہ سے اختلاف کیا تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کی اس مختلف بات میں حق کی طرف رہنمائی کی اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان دس صدیوں کی مدت تھی اس پوری مدت میں لوگ ایک ہی شریعت حقہ پر قائم رہے پھر ان کے درمیان مرور زمانہ کے ساتھ عقائد میں اختلاف واقع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا جنہوں نے اللہ کی بندگی کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی اور جنت کی خوشخبری دی اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی ناکامی محرومی ذلت و رسوائی اور جہنم سے ڈرایا اور ان انبیاء کے ساتھ کتابیں بھیجی جن میں سچی خبریں اور مبنی بر عدل عوامر تھے جو اصول و فرو میں اختلاف کرنے والوں کے درمیان قول فیصل کا درجہ رکھتی تھیں یہود و نصارہ نے اللہ کی کتابوں میں سب کچھ جاننے کے باوجود اختلاف کیا اور اس کا سبب ان کا آپس کا حسد و عناد تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے حق کی طرف ہدایت دی وہ تمام کتب سماویہ پر ایمان لائے پھر قرآن پر ایمان لائے اور ان تمام امور میں اعتدال کی راہ اختیار کی جن میں یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تھا اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے مصنف عبد الرزاق میں ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مسلمان زمانے کے اعتبار سے آخر میں آئے ہیں قیامت کے دن اولین لوگوں میں سے ہوں گے ہم لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے حالانکہ اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب ملی ہے اور ہمیں بعد میں کتاب ملی لیکن اللہ نے ہمیں حق کی طرف اپنے فضل و کرم سے ہدایت دی لوگوں نے جمعہ کے دن کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے جمعہ کا دن اختیار کر لیا اور لوگ ہمارے تابع بن گئے یعنی ہفتے کا دن یہود نے اختیار کر لیا اور نصارہ نے اتوار کا دن